محبوب استغفار حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مرفوان روایت ہے کہ یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کلام میں سے ہے الہ الا انت طلّم لا اللہ الا ایاک اللّہ لا نشرک بک شیئا إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب الظنوب أنت دعا کا ترجمہ یا اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں یا اللہ ہم آپ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے یا اللہ ہم آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا آپ میری مغفرت فرما دیجئے کیونکہ آپ کے علاوہ کوئی گناہوں کی مغفرت نہیں کر سکتا عن علی رضی اللہ عنہ قال ان من احب الکلام لا اللہ الا انت الى الآریح نیند سے بیداری کے وقت استغفار حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جو شخص نیند سے اٹھتے وقت یہ دعا پڑھے سبحان الذي يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير اللهم اغفر لي ذنوبي يوم تبعثني من قبري اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے سچ کہا اور شکر ادا کیا دعا کا ترجمہ پاک ہے وہ جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے یا اللہ میرے گناہوں کی مغفرت فرما جس دن آپ مجھے قبر سے اٹھائیں گے یا اللہ مجھے اس دن اپنے عذاب سے بچا جس دن آپ اپنے بندوں کو اٹھائیں گے من قال اذا استيقظ من منامه سبحان الذي يحيي الموتى الى اخره قال الله عز وجل صدق عبدي وشكره